کوئی ہے جو مسلمانوں کے خون کی بات کرے آج ہے کوئی مسلمانوں کی عزت کی بات کرے جانوروں کے حقوق والے موجود ہیں کتوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں گھوڑوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں بندروں اور سوروں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں آج امریکہ کا کتا بھی مارا جائے کے فوجی حرکت میں آ جاتے ہیں مگر ہائے میرے محمد عربی کی امت کا خون کتنا سستا ہو گیا جو چاہے جتنے مار کے چلا جائے جو چاہے جتنے سبا کر کے چلا جائے جو چاہے بموں سے مارے جو چاہے میزائلوں سے مارے جو چاہے ہمیں کرایہ دے کے کہے کہ تم خود مارو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے مسلمان کا خون پانی سے سستا ہو گیا مسلمان دنیا کے مسلمان عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بے آئی کی گئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچ دی گئی مسلمانوں مسلمانوں تم دکاندار بن گئے تم تاجر بن گئے تم پیسہ جمع کرنے والے بن گئے تمہیں سنا شراب سے فرصت نہیں ہے تمہیں نبی کی داڑیاں موڑنے سے فرصت نہیں ہے تمہیں بینک بیلنس جمع کرنے سے فرصت نہیں ہے مسلمان لٹ گیا مسلمان کی عزت لٹ گئی مسلمان کا ایمان لٹ گیا کوئی ہے جو مسلمان کے حقوق کی بات کرے چند دیوانے پھرتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بنیاد پرست ہے یہ دہشت گرد خدا کی قسم تم صرف دہشت گرد نہیں بنیاد پرست نہیں ہمیں کوئی اور گالی دو ہم مسلمان کا خون نہیں بلا سکتے تم ہمیں کوئی اور سزا دو کسی اور جیل میں ڈالو ہم اسلام کے حقوق کی بات کرنا نہیں چھوڑ سکتے تم پر کوئی اور تم اپنے کافر یاروں کو خوش کرنے کے لیے اور گولیاں برساؤ ہم مر کے بھی تو کہاں جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے سید الشہداء حمزہ سے ملاقات ہوگی قیامت میں نبی کے ہاتھوں کا حوض کوثر ملے گا مگر کافروں سے یاری کر کے مسلمانوں کو بیچنے والوں تم بھی تو ایک دن دفن ہو جاؤ گے تو ایک دن قیامت میں کھڑے ہو بتاؤ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے